سوال نمبر پانچ اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے جواب کچھ بعید نہیں کہ ایسا بھی ہو اور سب نہیں تو کچھ لوگ اپنی اغراض کے تحت میں بھی کام کرتے ہوں لیکن یہ بھی تو اسی اسلامی تعلیم کے ترک کا نتیجہ ہے ہم لوگ اپنی تعلیمات کو قبول کریں اور ان کو اسوا بنائیں تو پھر یہ ایک مفسدہ کیا کوئی بھی مفسدہ باقی نہ رہے حدیث ان نم العمال بنیاد اور ریا و شہرت کی مذمت یقیناً جو لوگ دنیوی اغراض کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے ان الاعمال العامل البنیات و اِنمال امر امانوا ترجمہ اعمال کا اجر و ثواب نیت ہی سے ہوتا ہے اور ہر آدمی کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے جیسے اس کی نیت ہوتی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے حضور نے اخلاص کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے ایک حدیث میں وارد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلصین کو خدا تعالی خوش رکھے وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہر تاریخ اتنا زائل ہو جاتا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں ان کو ایک مرتبہ کچھ اپنی بڑائی کا خیال آ گیا حضور نے تمبی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شاہ اس امت کی مدد ضعفا ہی کی سے فرماتے ہیں ان کی نماز کی وجہ سے ان کی دعا کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے بدن اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت اور کس ارادے سے ہے حق تعالی شان ہوں کا ارشاد ہے جو پہلے بھی قریب ہی گزر چکا ہے ترجمہ جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض دنیاوی زندگی کی منفعت اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں بشرط کوئی مانع نہ ہو کچھ کمی نہیں کی جاتی اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بجز جہنم کے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے جو اعمال کیے وہ آخرت میں بیکار اور بے اثر ثابت ہوں گے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا اہم مقصد محض دنیا ہوتی ہے حق تعالی شان ہوں اس کے احوال کو پریشان کر دیتے ہیں اور اس کے فقر کو آنکھ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے فکر میں مبتلا رہتا ہے اور جس شخص کا اہم مقصد آخرت ہوتا ہے اس کو جمعیت نصیب فرماتے ہیں اس کے دل میں استغنا عطا فرماتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے ایک حدیث میں خود حق تعالی شاہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بچے تو میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا اور تیرا فخر دور کر دوں گا ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر دور نہ کروں گا ترغیب اس لیے جن لوگوں کی نیت محض دنیاوی اغراض ہے اور ساری جد و جہد کا ماحصل یہی بے کار منافع ہیں وہ یقیناً اپنی قیمتی اوقات کی اضاعت کرتے ہیں حضرت کا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ اس امت کو بلندی اور دینداری اور علو مرتبت اور زمین پر قبضے کی بشارت دے دو کہ یہ چیزیں اس امت کو حاصل ہوں گی لیکن جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے واسطے کرے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی کام میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ جل شاہ کی رضا کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ بھی ظاہر ہو حضور نے سکوت فرمایا کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة احدا نازل ہوئی ترجمہ بس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک عمل شریعت کے موافق کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ریا اور شہرت کے واسطے عمل کرتا ہے حق تعالی شاہ ہوں قیامت کے دن اس کو مشہور کریں گے یعنی اس بدنیتی کی شہرت کریں گے اور اس کو حقیر اور ذلیل کریں گے حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے ارشاد فرمایا ریا کاری دکھلاوا قیامت کے دن حق تعالی شان ہوں ایسے لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے انہی سے جا کر بدلا اور ثواب لے لو ترغیب اور احادیث بھی کثرت اس نوع کی وارد ہوئی ہیں جن سے بتواتر یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ جن اعمال حسنا کی غرض شہرت و وجاہت ہوتی ہے یا کوئی مال و متا مقصود ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا ان سے مقصود نہیں ہوتی وہ سب بیکار جاتے ہیں بلکہ بجائے خیر کے کے شر کو پیدا کرتے ہیں ابھی جہاد مضمون میں بھی اس قسم کی روایات کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس جہاد سے مقصود شہرت یا دنیاوی متاع ہوتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو ایک صحابی گزرے صحابہ رضی اللہ مجمعین ان کے بدن کی حالت قوت اور نشاط کو دیکھ کر فرمانے لگے اگر قوت و نشاط کی حالت اللہ کے راستے جہاد میں ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنت کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اگر اپنے نفس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور اس کو حرام سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے البتہ اگر شہرت اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے ترغیب سبحانک اللہم و بحمدی اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم على رسوله الكریم اللہ کے راستے کا مفہوم حضرت شیخ کی نظر میں اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے بھی واضح ہے کہ اللہ کا راستہ صرف جہاد میں یا نوافل میں یا دوسری عبادات میں منحصر نہیں بلکہ ضروری اعمال و عبادات کرنے کے بعد جو کام بھی نیک نیتی سے کیا جائے اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو ادائے حقوق اس کی غرض ہو وہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف عبادات میں مشغولی کا نام ہے اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے منافی ہے وہ غلطی پر ہیں معتبر علماء میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسباب معیشت کو حاصل نہ کیا جائے یا ترک کر دیا جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کو دنیا کی غرض سے نہ کیا جائے ان کو بھی اللہ ہی کی رضا کے واسطے اس کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے واسطے حاصل کیا جائے وجاہت تفاخر تکبر اور لوگوں کی نگاہ میں بڑائی حاصل کرنے کے واسطے نہ کیا جائے تجسس اور غیبت سے کنارہ کشی اور مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی مگر اس سب کے باوجود دوسری جانب بھی قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ ہر شخص کو صاحب غرض سمجھنا یہ بھی اسلام کے منافی ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغکب بعضکم بعضا سورہ حجرات رکو نمبر دو ترجمہ یہ ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب کا تجسس بھی نہ کیا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے ہم لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ جو شخص ہماری مرضی کے موافق کام کرتا ہے وہ مخلص ہے متقی ہے پرہیزگار ہے لیکن ہی وہ ہماری رائے کے خلاف کوئی کام کر گزرتا ہے وہ ڈوری ہے انگریز پرست ہے یا ہندو پرست ہے خود غرض ہے نفس پرست ہے غدار قوم ہے مکار ہے دغاباز ہے وہ انگریزوں کا وظیفہ خوار ہے یا کانگریس کا تنخواہ دار ہے غرض یہ کہ دنیا بھر کے عیوب اس میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے اصلی عیب کو تشت ازبام کیا جاتا ہے اس میں فرضی عیوب پیدا کیے جاتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے حق تعلیٰ شان ہوں قیامت میں اس کی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے حق تعلیٰ شان ہوں اس کی پردہ دری کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں چھپ کر کوئی عیب کرتا ہے تب بھی اس کو فضیحت کرتے ہیں ایک مرد مومن کا احترام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے رشاد فرمایا اے لوگوں جن کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے در پہ نہ ہو جو شخص مسلمان کے عیب کے در پہ ہوتا ہے حق تعالی شان ہوں اس کی پردہ دری فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شان ہوں کھولنا چاہیں اس کو گھر کے اندر کیے ہوئے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور باعظمت گر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے ترغیب ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف اور اظہار مسرت و خوشی نہ کر اگر ایسا کرے گا تو حق تعالی شان اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں یعنی ذرا ذرا سی بات پر اکڑنے اور آستینوں سوتنے والے نہ ہوں الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوث وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہوں دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ برے ہوں ان کے لیے عیوب جوئی کرنے والے ہوں ترغیب حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے تو تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے کا وبال اس پر رہے گا ترغیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو ایک دوسرے سے پش نہ پھیرو آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے پر حسد نہ کرو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ تر کے کلام کرے ترغیب حضور کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان ہوں کہ یہاں ہر دو شمبا اور پن کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لیے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو البتہ دن جو شخصوں میں کینا اور عداوت ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کریں بخاری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کافر یا اللہ کے دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے بخاری حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے دوسری حدیث میں کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی ایسی ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالی شان ہو اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر ترغیب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالی شان ہوں اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہوں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لیے عیوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو ہیں اور مال تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ آج اس محترم شہر محترم مہینہ اور محترم دن میں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا اس مضمون کی کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی ریزی اس قدر سہل ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ محض گمان اور احتمال پر اس کی آبرو ریزی میں ذرا بھی باک نہیں ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کی آبرو ریزی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے مضمون حادیث میں وارد ہوا ہے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے یعنی اس کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسرے کے وقار کو بڑھایا جائے آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے اکابر کو خواہ و علماء ہوں یا لیڈر صرف اس لیے برا بلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو برا بھی سمجھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا یہ کوئی نہیں سوچتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا مسلمان کی آبر ریزی بدترین سود ہے اس بات کو خوب غور سے سن لو یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت وعید اس بارے میں آئی ہیں حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی آبرو میں بغیر حق کے زبان درازی بدترین سود ہے بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق ہے ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کم تر درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبرو ریزی میں زبان درازی ہے ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب جن میں سب سے ہلکا ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبرو ہے یعنی اس کی آبرو ریزی کرنا ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی آبرو ریزی گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو آپس میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بارے میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے زی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو سبحانک اللہم و بحمدی اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک اتوبو الیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و رسول الکریم بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا ہرگز جائز نہیں انتظاماً احتیاط اس سے علیحدہ رہنا امر آخر ہے اور حدود کے بارے میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں سورہ نور میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر چار لوگ یہ عینی شاہد نہ لاویں تو یہ خود شرعی قواعد میں جھوٹے ہیں لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندے سے گندے کارٹون تباہ کروا لو جس قدر شرمناک مضمون چھاپو اس کے متعلق لکھوا لو زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو تہمت لگانے والوں کے اسی اسے کوڑے حد قذف تہمت لگاؤ لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں حالانکہ کسی سچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال محقق ہو چہ جائے کہ خود ہی اپنی طرف سے افطرا کر لیا جائے حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے مجمع اس کو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے میں اس کا نام تو جانتا نہیں صورت پہچانتا ہوں مشکات بروایت مسلم اس لیے محض کسی جلسے میں کسی مجمع میں کسی نامعروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے تا وقت ہے کہ شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اس سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ امر آخر ہے مگر اس پر حکم لگانا امر آخر ہے اس کو غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ انتظاماً سیاست احتیاطاً بھی ہو سکتا ہے مگر اس پر کسی الزام کو قائم کر دینا یا شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے یہ شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی اور جماعتی حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کینا اور حسد نیکیوں کو ایسا کھاتے کھا جاتے ہیں جیسا کہ آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے حالانکہ یہ لوگ جو محض گمانیوں سے دوسروں کے ذمے الزام تراشی تراشتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان ان حالات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے حضور کا ارشاد ہے کمات دین تدان ترجمہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک حدیث بھی وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ پھیلایا نہیں جاتا اور دیان بدلہ دینے والے ذات یعنی حق تعالی شان ہوں کے لیے موت نہیں وہ حی و قیوم ہے ہر شخص کے فعل کو دیکھتا ہے جیسے چاہو عمل کر لو جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے ایک حدیث میں تورات سے سے مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے اور جس پیالے سے دوسرے کو پلاؤ گے اسی پیالے سے پیو گے ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی برو گے اور جس ترازو سے تول کر دو گے اسی ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں دستبرداری کرتا ہے جس وقت اس کی احانت کی جا رہی ہو اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو تو حق تعالی شان ہوں ایسے وقت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہوگا اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں کرے گا جب کہ اس کی آبر ریزی کی جا رہی ہو اس کی احانت کی جا رہی ہو تحق تعالی شان ہو اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کے اس کو مدد کی ضرورت ہو مشکال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تقوا کی وصیت کرتا ہوں یہ تمام چیزوں کے لیے زینت ہے اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے عرض کیا اور کوئی عرض کیا کوئی اور بات بھی فرما دیجئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تذکرے کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لیے انوار کی کثرت کا سبب ہے انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دفعیے کا سبب ہے کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع مواقع میں پھنسا دیتا ہے اور چپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں معین ہے کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کی رونق زائل ہو جاتی ہے انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کروی ہی معلوم ہو انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے مشکات یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کا چسکا پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامن گیر رہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك أتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم زبان کی حفاظت کا حکم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سب کا ملاک یعنی جس چیز سے ان پر قدرت اور عمل سہل ہو جائے بتاؤں انہوں نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھ مشکات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی ماخوذ ہوں گے حضور نے فرمایا کیا آدمی کو جہنم میں نہ کی بل زبان کی لان کے سوا اور کوئی چیز بھی ڈال دیتی ہے زبان کی لان سے مراد یہ ہے کہ جیسا درانتی کھیتی کو کاٹ کر ایک جگہ جمع کرتی رہتی ہے ایسے ہی یہ زبان کی کینچی بھی باتوں کو قطر قطر کے ایک جگہ اعمال نامے میں جمع کرتی رہتی ہے حق یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں دین کے اور بہت سے امور میں لاپرواہی کو کام میں لاتے ہیں زبان کے مسئلے سے بھی بہت بے فکر ہے حالانکہ زبان کا مسئلہ ان میں بہت ہی اہم ہے مگر ہماری زبانیں ذرا بھی قابو میں نہیں ہیں ہر شخص پر بے دھڑک جو دل چاہتا ہے الزام لگا دیتے ہیں دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ جو الزام دوسرے پر تھوپا جا رہا ہے کسی وقت ایک بڑے حاکم کی عدالت میں اس کا بار ثبوت بھی اپنے ہی ذمے ہے کان آنکھ دل ہر ایک کے متعلق احتیاط کا حکم ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہایت بے پاکی بے باکی سے جس کو دل چاہے انگریزوں کا وظیفہ خار اور

كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة سورة بني إسرائيل رکو پانچ ترجمہ جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ بے شک کان آنکھ اور دل ہر ایک کا ان میں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل کہ تو زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے یہ سارے برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں یہ سب باتیں من جملہ اس حکمت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے آپ پر بھیجی ہے اس آیت شریفہ میں کان آنکھ دل ہر ایک چیز کے متعلق احتیاط کا حکم ہے دل میں بھی بے تحقیق بات کو جگہ دینا ظلم ہے اختلاف رائے کی صورت میں دوسرے کو خود خود غرض قرار دینا سخت ذمہ داری ہے اس لیے ہر اس شخص کو جو اپنی رائے کے خلاف رائے رکھتا ہو خود غرض بتا دینا یا حب جا اور حب مال کا مجرم و ملزم بنا دینا بڑی سخت ذمہ داری ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے نزدیک دین کے لحاظ سے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے واسطے یہی صورت مناسب اور ضروری ہو جو وہ اختیار کر رہا ہے مانا کہ تمہارے نزدیک وہ خطرناک صورت ہے اور نہایت نقصان دہ لیکن اول تو تمہارے پاس بھی وہی نہیں ہے کہ جو راستہ تمہارا ہے وہی حق ہے خطا اور ثواب کا احتمال ہر جانب ہے دوسرا اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی راستہ متعین ہے تو بھی یہ ضروری نہیں کہ دوسرے شخص نے غلط راستہ بددیانتی اور خود غرضی سے ہی اختیار کیا ہے خطا اشتہادی سے بھی ممکن ہے اس لیے تم پر ضروری نہیں کہ اس کو سمجھاؤ اور ان اخلاق اسلامی سے جو ایک مسلمان کی شاہ نشان ہے اس کو اپنا ہم نوا بناؤ نہ یہ کہ جھوٹے سچے عیوب اس پر جسپا کرو اور ہر وقت بہتان و غیبت میں مبتلا رہو اور اس کے در پہ ازرا ازار رہو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سورة احزاب رکوع سات ترجمہ اور جو لوگ مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ شرعن ستانے کے مستحق بن جائیں ایزا دیتے ہیں وہ لوگ بہتان اور سریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ جانتے بھی ہو مفلس شخص کون ہے صحابہ نے عرض کیا ہم تو مفلس وہ شخص ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو نہ سامان حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات لے کر پہنچے لیکن کسی کو گالیاں دی تھی کسی پر بہتان لگایا تھا کسی کا مال نہ حق کھایا تھا کسی کا خون کیا تھا کسی کو مارا تھا اس لیے کچھ نیکیاں اس نے لے لی اور کچھ اس نے لے لی اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبے باقی رہ گئے تو ان مطالبوں کے بقدر صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیے جی گئے حقیقت میں اصل مفلس ہی شخص ہے کہ نیکیوں کا کتنا بڑا امبار و متا لے کر پہنچا لیکن ملا یہ کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے اوپر پڑ گئے سبحان اشد اللہ الہ الا انت بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم على رسول الکریم غیبت اور بہتان میں فرق ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں حضور نے فرمایا کسی شخص کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار ہو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقع اس میں وہ عیب ہو حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے اگر وہ عیب نہ ہو اور پھر کہا جائے تو یہ غیبت نہیں یہ بہتان ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ کہنا محض عیب جوئی کی غرض سے ہو تب حرام اور گناہ ہے اور اگر کوئی دینی ضرورت اور مصلحت اس کے عیب کے اظہار کی مقتضا ہو تو مذائقہ نہیں لیکن کسی ایسی بات کا کہنا جو واقعتاً میں اس میں موجود نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالی شان اس کو جہنم کے اس حصے میں قید کر دیں گے جہاں اہل جہنم کا پسینہ لہو پیپ وغیرہ جمع ہوتا ہو در حقیقت ہم لوگوں کی زبان قابو میں نہیں ہے جس شخص کے متعلق جو چاہے بے تکلف حکم لگا دیتے ہیں حالانکہ زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہم ہے ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو مضبوط پکڑ لوں حضور نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا مالک بنا رہے ایک دوسرے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کس چیز سے بچوں حضور نے فرمایا زبان سے حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اس میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آ جا جلدی آ جا جب وہ اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوگا بڑی دقت سے دروازے کے قریب پہنچے گا وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازے کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا اور تیسرے دروازے اسی طرح کھلے گا یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اس کھلے ہوئے دروازے کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا یہ بدلہ ہے اس کے مسلمان کے ساتھ مخول اور مذاق کرنے کا کہ اس کے ساتھ بھی مذاق کا معاملہ کیا جائے گا جو لوگ معمولی سی مخالفت پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے کارٹون شائع کرتے ہیں ان کی حجو میں قصائد لکھتے ہیں وہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے حشر کا بھی غور کریں انسان پر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ہر وقت اللہ کی طرف سے خفیہ پولیس مسلط ہے مسلمان کے عقیدے کے موافق معاملہ اس دنیا میں دنیا ہی میں ختم ہونے والا نہیں ہر بات اعمال نامے میں محفوظ ہے اور اللہ کی سچی خفیہ پولیس مسلط ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سورہ قاف ترجمہ کوئی لفظ آدمی منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے دوسری جگہ ارشاد ہے ان رسلنا یکتبون ما تمکرون سورہ یونس بے شک ہمارا قاصد فرشتے تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں کس قدر غور کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم مسلمان کے لیے یہ تھی جب کوئی شخص تجھے ایسے عیب کے ساتھ بدنام کرے جو اس کو تیرے اندر معلوم ہے تو تو اسے تو تو اس کو ایسے عیب سے بدنام نہ کر جو اس میں تجھے معلوم ہے اس صورت میں تیرے لیے اجر ہے اور اس کے لیے وہ بال ہے مگر ہم لوگ عیب لگانے کے لیے بدنام کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس میں وہ عیب واقعی طور پر موجود ہے بلکہ سراسر افطرا کرتے ہیں اور عیوب کو گھڑتے ہیں یہ ہے ہمارا تعلیمات اسلام پر عمل ایسی حالت میں ہم لوگ اپنے مخالف سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں دوسرے دیکھنے والوں کو کیا معلوم کہ ہمارے یہ اعمال اسلامی تعلیم نہیں ہے بلکہ اس کے منافی ہیں کسی اجنبی دیکھنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیم کیا ہے اور ہم اپنی تعلیم سے کتنے دور جا پڑے ہیں اجنبی لوگ اسلام کی تصویر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیم پر عمل تو درکنار اس کو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہم کو اپنے دین اپنے مذہب اپنی اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات اور معاملات معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں جہ چاہیے کہ ان پر عمل کریں ہمارا دین روٹی بن گیا ہمارا مذہب پیسہ بن گیا ہمارا کمال دنیا جیسی ذلیل چیز کی وجاہت بن گئی ہم اپنی عزت و اوقار حاصل کرنے کے لیے یا اور کسی دنیاوی فاسد غرض حاصل کرنے کے لیے کسی کی آبرو ریزی میں تعمل نہیں کرتے جھوٹ بولنے سے نہیں جھجکتے جھوٹی قسم کھا لینے میں بات نہیں کرتے حالانکہ کبھی مسلمان اور جھوٹ میں تضاد کی نسبت تھی حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرش کے اس کے منہ کے تعفن اور بدبو سے ایک میل کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں مشکات گویا اس کی عفونت اور سراہنڈ اتنی دور تک پھیلتی ہے حدیث مومن جھوٹا نہیں ہوتا ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا مومن نا مرد وہ بزدل ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے دریافت کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مشکات حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عادت جھوٹ سے زیادہ ناپسند نہیں تھی جب کسی کا جھوٹ بولنا معلوم ہوتا تو اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گراہنی رہتی جب تک توبہ کا علم نہ ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے حضور نے فرمایا ہر مخموم صاف دل والا اور سچی زبان والا ہم نے عرض کیا کہ سچی زبان تو معلوم ہے لیکن مخموم دل سے کیا مراد ہے حضور نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہو صاف آدمی ہو نہ اس میں گناہ ہو نہ ظلم نہ حسد نہ کینہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو تم جھوٹا نہ پاؤ گے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے دن کے روزے اور رات کے تحجد سے محروم ہو جاتا ہے حضرت فضیل ابن البن رحم اللہ جو اقاب فرماتے ہیں کہ آدمی حلال کی کمائی اور سچ بولنے کے برابر کسی چیز سے بھی زینت نہیں پاتا حدیث نجات کا ذریعہ کیا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنے گھر میں جمے رہو فضول گشت لگاتے نہ پھرو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو مشکات